حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی اللہ علیہ جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا جو غیر حق سے قلب پہ قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا عامل عصیان یہ اب تک کوئی گناہ کرتا رہے گا ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا تا عمر دوستوں وہ پریشان رہے گا فانی بت بتوں بت کی جمع ہے نامحرم اور عورتیں اور امرد لڑکے امرد ایسے لڑکوں کو کہا جاتا ہے ان کی قدرتی داڑھی موچھ نہیں آئی یا جن کے آ بھی گئی ہے اور ان کی طرف دیکھ کے دل میلہ ہوتا ہے فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا تا عمر دوستوں پریشان رہے گا دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات جو بندہ تیرا تاب فرمان رہے گا دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات جو بندہ تیرا تاب فرمان رہے گا فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا ظالم مگر رہے تو میری انجمن سے دور ظالم مگر رہے تو میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا اور آخری شعر رحمۃ اللہ علیہ کا سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے آسی کو قرب حق سے بس حرمان رہے گا آسی کو قرب حق سے بس حرمان رہے گا جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا